بات ہو رہی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات کے بارے میں کہ ان میں یہ یہ خوبیاں ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے امر بالماروف نئی منکر اور حدود کی حفاظت عوامر کی حفاظت کہ ان کو بجا لانا ہے جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اور نواحی سے بچنا ہے ان سے گریز کرنا ہے یہی تقوا ہے آج کے سبق میں اور کل کے سبق میں بھی دعائے مغفرت سے متعلق قرآن مجید اصول بیان کر رہے ہیں فرمایا کہ ماکان ماکامین ماکام علبی ون لذینہ ان فرور المشرقین کہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ وہ اللہ کو کما کماحق ہوں مانتے نہیں ہیں اس لیے ان کی نجات آخرت کے لحاظ سے وہ نہیں ہے وہ جہنمی ہیں اور جہنمی آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے باہرات کا لکھا ہے کہ ماتان علنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے بارے میں بار بار دعائے مغفرت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تنبیہ فرمائی کہ وہ چونکہ حالت شرک میں مرے ہیں اس لیے ان کے واسطے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں کیونکہ بہت بڑی بات تھی کہ اس میں پردہ خفا نہیں تھا کہ جب ابو طالب کی ہو رہی تھی تو اس وقت قطبہ بھی قریب تھا صحبہ بھی اور ابو جہل بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے جب اس کی روح نکلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرام سے یہ بات کہی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں میں اپنے چچا کی اللہ کے سامنے دعائے مغفرت کر کے مغفرت کرا دوں گا تو لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی حد تک وہ خاموش بھی ہوئے ہے کہ فوراً ابو جہل بولا کہ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے دین کے اوپر آ جائیں اور فلاں ہو جائیں تو جیسے ابو جہل بولا تو اس کے بعد پھر ابو طالب نے سر حلات انکار کیا کہ میں جو ہے کہ کلمہ نہیں پڑھتا ہوں بہرحال اس پر ایک بہت بڑی عمارت اللہ راہ ہے تمام رواقع یہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یوم بہرحال پڑھ لیا تھا تو اچھی بات ہے نہیں پڑھا تھا تو کیا یہ سب ان کا معاملہ ہے اللہ کے حوالے ہے لیکن یہ اس ایت کریمہ میں شان نزول یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں دعائے مغفرت کرتے تھے تو یہ ایت نازل ہوئی کہ نبی مشرق کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے کسی طریقے سے اور بھی دو تین ایت کریمہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ ادیب کی بات کر سکتے ہیں ادیب دینا جو ہے یہ اللہ پاک کے قبضۂ قدرت میں ہے جس کو چاہے اللہ ادائو دے دے جس کو چاہے نہ دے دے تو فرمائے ماکان نبل نبی اللزین عمل السطفیمشرکین ولاقان قربہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی نہیں کہ کسی مشرق کے لیے دعائے مغفرت کریں بھلے وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ کہ انہیں پتہ چل چکا ہو کہ واقع یہ شخص مشرق ہے یعنی سو فیصد اندازہ ہو کہ حالت شرک کے اوپر مرا ہے یہاں پر اس ایس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ ایمان والے کا جو رشتہ ہے وہ ایمان والے کے ساتھ ہے اگر خونی رشتہ بھی انسان کا لیکن وہ خونی رشتہ دار نصبی رشتہ دار اگر ایمان پر نہیں ہے تو اس پر رشتہ ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے یہاں پر فرمایا کہ اگر مشرق رشتہ دار کوئی مر جائے تو اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے گی کہ وہ رشتہ نہیں ہے ایمان والے کا رشتہ ایمان والے کے ساتھ ہے یہ سب ایک ہیں ایمان والے اور اگر کوئی رشتہ دار مسلم ہو کافر ہو تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر گنا جاتا ہے وراثت کے اصولوں میں کہ یہ کس کو وراثت ملتی ہے فلانا مر جائے تو فلانے کو ملتی ہے فلانا مر جائے تو فلانے بڑے لمبے اصول ہیں وراثت کے اصولوں میں چار ممانع ہیں کہ چار طرح کے لوگوں کو رشتہ دار ہونے کے باوجود وراثت نہیں ملے گی ان میں سے ایک رکاوٹ وراثت کے نہ ملنے کی ایک رکاوٹ وراثت نہیں ملے گی وہ یہ ہے کہ تباین ادیان ہو بیٹے اور باپ کا وارث اور مورث کا جو مذہب ہے وہ مختلف ہے مرنے والا مسلمان ہے اور جو اس کا وارث ہے وہ کافر ہے تو وارث کافر نہیں ہو سکتا جب مشرق کا دنیاوی اعتبار سے مباحد یا مباحد کا دنیاوی اعتبار سے مشرق رشتہ دار وارث نہیں ہو سکتا وہ رشتہ نہیں ہے نا تبھی تو وراثت نہیں مل سکتی رشتہ نہیں ہے جس کو ہم گن رہے ہیں وہ رشتہ ہی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے اس کا کوئی وہ رشتہ دار نہیں ہے اس لیے غوائے مغفرت کی اجازت نہیں دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ باغ کا بل کیا نگا ہو کہ سو فیصد یقین ہے کہ یعنی آپ کا فلانا رشتہ دار جو فوت ہوا ہے سو فیصد یقین ہے کہ وہ مشرق تھا کافر تھا بے دین تھا تب اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت ہے لیکن اگر شک ہے کہ پت نے اس کا عقیدہ کیا تھا کبھی کبھی اچھی مجلسوں میں بھی شریک ہوتا تھا تو کبھی ایسے ویسے بھی کام کرتا رہتا تھا کبھی نیک باتیں بھی کرتا تھا ایمان والی باتیں بھی کرتا تھا اور ویسے مسجد میں بھی نہیں آتا تھا کچھ مختلف طرح کے اس کے احوال زندگی سامنے آ رہے ہیں جو سو فیصد اس کے کافر اور مشرق ہونے کے اوپر دلیل نہیں بن سکتے تو تب اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے کہ جب شک ہو تو پتنہ وہ کافرتا ہے کہ وہ مشرق تھا یہ ہے کہ اس کا ایمان اپنے کیسا تھا صحیح معنی میں معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے پھر دعائیں مغفرت کی اجازت ہے نمباد ما تبین لہو اگر آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ وہ مشرق تھا غیرتا کہ وہ مشرق کو خاص منت تھا اور وہ اس حالت میں فوت ہوا تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت یہ اس ایت کریمہ کا مفہوم ہے فرمایا ماکان علم نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا تبین لهم اللہ اصحاب الجحیم کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مشرقین کے واسطے مغفرت کی دعا کی جائز نہیں ہے بھلے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ تمہیں واضح پتہ چل چکا ہو کہ وہ حالت شرک سے مرے ہیں تو وہ جہن ہے جب فوت ہو گیا تو اس کے لیے دعا مغفرت کی جائے اس ایت کریمہ کا مفہوم مخالف کیا ہے یہ تو آپ کے سامنے مفہوم ہے جو اس ایپ کا ترجمہ ہے کہ نبی کے لیے جائز نہیں اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ جب وہ جب کہ وہ مر چکے ہوں گے اس کا ایپ کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر مرنے والے ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت ہے جب مشرق کے لیے جب مر جائے تو دعائے مغفرت کی اجازت نہیں اور اس کا بالکل برعکس مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ اگر مرنے والا شخص ایمان والا ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت ہے چنانچہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ جو ہے دعا کا ذکر فرمایا ربنا اغفر لنا سبقونا بالایمان ہمارے ہمارے رب ہماری مغفرت مغفرت فرما فرما اور اور ان ایمان والے بھائیوں کی جو ہم سے سے پہلے پہلے گزر گئے گئے گئے یعنی دنیا دنیا میں آئے چلے فوت ہو گئے تو یہاں جو ایمان والے فوت ہو چکے ہیں حالت ایمان میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت ہے اور کرنی چاہیے یہ ایمان والوں کے ذمہ حق ہے اور جو دعا جنازے میں پڑھا جاتا ہے اللہ حینا و و و و میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا یہ دوسری دعائیں دعائیں دعائیں ہیں ہیں وہ ساری مغفرت مغفرت تو ایمان والے میت کے لیے کی اجازت کیا سنت ہے قرآن سے ثبوت ہے بھلے وہ پرانا ایمان والا فوت ہو چکا ہو یا تازہ ایمان والا فوت ہوا ہو سب کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت ہے اور کرنی چاہیے سنت سے قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے ایک اور بات ہے کسی شخص کے بارے میں تردد ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایمان والا تھا یا نہیں اس کے بعض احوال ایسے ہیں کہ جو حالت کے اوپر دلالت کرتے ہیں بعض احباب اس کے ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھی طرح کی باتیں پیش آنا یا یوں کرنا ایسے بندے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کیوں کرنی چاہیے مسلم اے اللہ یہ فراہم فوٹ ہو چکا ہے اس کی مغفرت فرما اگر آپ کی نظر میں آپ بہتر جانتے ہیں اگر یہ مسلمان تھا تو اس کی لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے اور اگر مسلمان نہیں ہے کوئی شخص معلوم ہے ان بندے کو کہ یہ مسلمان نہیں مرا حالت ایمان پہ نہیں مرا باوجود علم کے کہ وہ مرنے والا شخص کافر تھا اور پھر بھی یہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو یہ شخص بہت بڑا گناہ گار ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنازے کی بات وہ جو منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا یا پڑھانا یا اختلاف یا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ آئندہ صلی اللہ علیہ من ام ماتا بتا ملا تو ملا تو بھی منافق کا جنازہ جائز نہیں کیوں بھائی جنازہ ہے دعا ہو گئی اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو ہو کیا اللہ کی مرضی ہے تو ہم جنازہ پڑھ لیا تو کیا ہے جو نہیں ہر کس نہیں اگر کسی شخص کے بارے میں سو فیصد معلوم ہے کہ وہ مشرق ہے کافر ہے منافق ہے اور باوجود جاننے کے وہ شخص اگر اس کا جنازہ پڑھنے جاتا ہے یا اس کے لیے مغفرت کرتا ہے تو یہ یہ یہ گناہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے ہے ہے ہے اور خطرہ کہ کہ کہیں ایمان سے نہ چلا جائے اتنا بڑا ایک شخص کافر اللہ کا باقی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں تھا جو بڑا ہے بس لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازے میں شرکت ہو رہی ہے یہ ایمان والا ہے ایسی شرکت جائز نہیں ہے جب ایک شخص کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا ایک بات یہ تو تمام باتیں ہو رہی ہیں کہ جب وہ مشرق مر چکا ہو اس کے لیے دعائیں مقصرت کی جائز نہیں مشرق کافر منافق مرا ہو جنازے میں شرکت کی جائز نہیں اور اگر ایمان والا مرا ہو اس کے لیے مغفرت کی اجازت ہے تو سب باتیں ہیں کہ جب وہ حالت شرک میں فوت ہو چکا دعا جائز نہیں حالت ایمان میں فوت ہوا دعا کرنی ہے سنت ہے ایمان والوں کا ذمہ یہ لازم ہے اپنے لیے بھی دعائیں کریں زندہ کے ذمہ اور دوسروں کے البتہ اگر مشرقین زندہ ہیں کے ساتھ آمنا سامنا ہے تو زندہ مشرقین کفار منافقین یا جو بھی جس درجے کے کافر ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جب طائف والوں نے وغیرہ اور وہ پہاڑوں کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم پہاڑوں کو ملاتے ہیں پیس دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور حالت زخمی میں آپ دعا کر رہے اللہ ماہ دیکھی اللہ ماہ دے کہ ہدیرتے گئے مجھے پہچانتے نہیں ہیں اور فرشتوں کو جواب دیا کہ نہیں نہیں یہ نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی نسلوں میں کوئی ایسا آ جائے وہ مجھے پہچان دیں وہ ایمان لے آئے ایک اور مقام پہ کسی غزلے میں آپ نے یہ دعا کی اللہ مخصوص لکھو گی فن لمح لایال اس جگہ تو یہ دعا کی تحت کے ماحقے میں کہ اللہ ماہ دیکھی فحم لا یعلمون میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہدایت کی دعا تو کافر کے لیے مشرق کے لیے منافق کے لیے سب کافروں کے لیے ہدایت کی دعا تو ٹھیک ہے اللہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے لیکن جس معرکے میں آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ ہم مقصد میں کہوگی اور ان کا آپ نے یہ دعا کی ہے اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے یہ مجھے جانتے نہیں ہے یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ مغفرت بمانا ہدایت اگر کوئی مسلمان کسی زندہ مشرق کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مشرق کو اللہ ہدایت دے دے آپ نے جی جو مغفرت کی دعا کی کہ اللہ میری قوم کی مغفرت کا یہ جانتے نہیں ہیں یعنی میری قوم کو ہدایت دے دے تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں اور ایمان کی ان کو توفیق نصیب فرمایا سمجھ